باللہ من شیطان الرجیم کے بعد آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر دیکھیں بی پلس اسم کا کمبینیشن ہے بی کیا ہے سے یہ کیا ہے حرف جر ہے پریپوزیشن ہے تو بی کا کوئی بھی روٹ ورڈ نہیں ہوگا کیونکہ یہ حرف ہے حرف کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوتا اسم کا روٹ ورڈ ہوگا یہ دو الگ الگ طرح سے بتایا ہوا ایک تو سین میم واؤ زیادہ تر جو لوگ استعمال کرتے وہ سین میم واو ہے لیکن کسی کسی نے واو سین میم بھی کہا ہے تو سین میم واو جو ہیں یہ جو مادہ ہے یہ جو روٹ ورڈ ہے وہ سما یسماؤ سے ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایون جو آسمان ہے اسما اس کا بھی روٹ ورڈ سیم ہی ہے کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے بلند ہوتا ہے نا بہت اونچا ہوتا ہے اسی سے سین میم واو نکلا اسم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا یعنی بلند ہونا آپ دیکھیے جیسے عربی بولتے ہیں ساماؤ تو الہی بصری یعنی کیا میں نے اس کی طرف نظر اٹھائی اب اس کا کیا ریلیشن ہے بلند ہونا اور نام کا ریلیشن اب دیکھیں آپ کا نام ہے تو آپ کو ایک رسپیکٹ ہے یعنی آپ کو ایک بلند مقام دیا جا رہا ہے ورنہ اگر آپ کا نام نہیں ہوتا تو کس طرح لوگ آپ کو آواز دیتے یا تو جو جس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے یا اسکارف لیا ہوا ہوگا اے ریڈ کلر والی دوپٹے والی یا گرین کلر دوپٹے والی یا تو نمبر سے آواز دیتے یہ دو نمبر ہے تین نمبر ہے چار نمبر تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک رسپیکٹ کی بات نہیں کہ کسی کو اس طرح سے آواز دینا لیکن آپ کا الحمد للہ نام ہے الحمد للہ نام دیا گیا ہے آپ کے ماں باپ یا کسی نے بھی تو ایک بلندی ہے اس کے اندر تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بسمی جب لکھا ہوا رہتا ہے تو اس کا حمزہ جو ہے نا وہ لکھا ہوا نہیں رہتا ہے یعنی اس اس کے اندر مدغم ہوتا ہے مرج ہوا رہتا ہے اس لیے با کو دیکھے لمبی ایک ڈنڈی لگی ہوئی رہتی ہے اکثر با لکھتے وقت ایک لمبی لائن لگا دیتے تو یہ اس لیے بھی بولتے ہیں کہ یہ بار بار کثرت سے استعمال کی وجہ سے جو حمزہ ہے وہ ساکت ہو گیا ہے ڈراپ ہو گیا ہے یہاں پر تو اس لیے لمبی ایسی لکھی ہوئی ہوتی ہیں اب جنہوں نے کہا کہ اس کا روٹ ورڈ جو واو سین میم ہے یہ اکثر لوگ کہتے صحیح نہیں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھپا لگانا تو جب کسی کا نام جب رکھا جاتا ہے تو کیا ایک ٹھپا لگ گیا کہ اس کا یہ نام رکھا گیا ہے تو یہ ایک ٹھپا لگ گیا ہے تو اکثر لوگ کہتے کہ نہیں یہ صحیح روٹ ورڈ نہیں ہے بلکہ سین میم واو جو ہے وہی صحیح روٹ ورڈ لگتا ہے تو بہرحال جو بھی ہے اب بسمی جب ہم کہتے ہیں نا تو اس وقت کچھ تو چیز محضوف ہوتی ہے ہڈن ہوتی ہے اب جب ہم کوئی چیز بولتے ہیں بسم اللہ یعنی بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام کے ساتھ ابھی آپ کھانا کھانا شروع کریں بسم اللہ یعنی میں کھانا کھانا شروع ہوں اللہ کے نام سے اب آپ لکھنا شروع کر رہے ہیں اس کے پہلے بسم اللہ کہہ رہے ہیں تو اس میں یہ محضوب ہے ہڈن ہے کہ میں لکھ رہی ہوں اللہ کے نام سے تو لکھنا اس میں محضوف ہوگا ہڈن ہوگا اس کے اندر جیسے اب بسم اللہ میں شروع کرتی ہوں تو اس لیے دیکھیں پہلے جو ٹرانسلیشن ہوتے تھے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں شروع کرتی ہوں حالانکہ اس میں میں شروع کرتی ہوں ایسا کچھ لکھا ہوا نہیں ہے سات نام اللہ کے اوکے اس طرح سے آئے گا اس کا تو جو بھی آپ کام شروع کریں گے اس میں بسم اللہ پڑھیں گے تو وہ جو بھی کام کر رہے اس میں وہ محضوف ہوگا ہڈن ہوگا جو کام کر رہے تو اس لیے یہ آپ دیکھیں حرف جر کے ساتھ جب اسم آتا ہے تو جیسے آپ دو ایک ہڈن ہو جاتا ہے اور بسم اللہ ہی ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کا روٹ ورڈ کیا ہے حمزہ لام ہاں اب یہاں پر ارحمٰن اور الرحیم دونوں کا روٹ ورڈ آپ اگر دیکھیں گے تو کیا ہے روحا میم تو ارحمان کا بھی روٹ ورڈ روحا میم ہے اور آر رحیم کا بھی روٹ ورڈ سیم آتا ہے روحا میم تو اس میں کیا ڈفرینس ہے اس میں ڈفرینس ہے اسکیلس کا پہلی بات ارحمٰن جو ہے وہ فعلان کے اسکیل پہ آئے گا آپ جسٹ آپ آپ کے دماغ میں ڈال دیں یہ سب بعد میں انشاءاللہ سن سن کے آپ کو سب یاد ہو جائے گا یہ تھوڑا بہت گرامر سیکھنا ضروری ہے کیونکہ آپ کو وہ فیلنگ آ جائے گی جب آپ گرامر سیکھ کے قرآن پڑھیں گے تو یہاں دیکھیں الرحمن فعلان رحمان اس میں کیا ہوتا ہے بہت زیادہ ایگزاجوریشن بہت مبالغہ آ رہی یعنی اتنا ہم مبالغہ کریں اور یہ مبالغہ صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے بہت زیادہ مہربان بہت زیادہ جیسے یہی اسکیل پہ اگر اور بھی ورڈس آتے جیسے غدبان ہے غدبان کا مطلب ہے بہت زیادہ غصے والا بہت غصہ کرنے والا یا آتشان بہت زیادہ پیاسا تو اس میں بہت زیادہ مبالغہ ہے لیکن جب ہم ٹرانسلیشن کرتے نا تو وہ مزہ نہیں آتا ٹرانسلیشن کیسے کہتے ہیں بہت مہربان اس میں کیا مزہ ہے جب آپ بولیں گے بہت زیادہ مہربان تو اس میں کچھ اور آپ کو فیلنگ آئے گی تو یہ فعلان کے اسکیل پہ جو بھی ورڈس آتے ہیں وہ اکثر کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے اور آف کورس اللہ کے لیے مبالغہ ہوگا تو رحمان اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے یعنی اللہ کا صفاتی نام بھی الرحمن ہے الرحمن جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی آ سکتا ہے اور اب دیکھیں الرحیم الرحیم میں کیا ہوگا حالانکہ روٹ ورڈ سیم ہے لیکن یہ فعیل کے اسکیل پہ جیسے دیکھیں فعیل کا اسکیل کیا ہے جمیل رحیم سے مارا نا فعیل تو یہ جو فعیل کا اسکیل آتا ہے وہ کنٹینیٹی کے لیے آتا ہے یعنی کنٹینیوسلی دوام استمرار جسے کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کنٹینیٹی یعنی کیا کنٹینیٹی یعنی کل بھی وہ رحم کرنے والا تھا آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بالکل کنٹینیوسلی ایسا نہیں نوز باللہ کہ کل نہیں تھا اور آج ہے یا آج ہے کل نہیں تھا اس طرح نہیں جیسے جمیل ہے جمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل بھی وہ خوبصورت تھا آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گا حالانکہ لڑکوں کے آدمیوں کے نام اس طرح ہوتے ہیں لیکن وہ رہتے نہیں ہیں لیکن اللہ کی جو بھی صفات ہے اللہ بہو ویسے ہیں جیسے اس کی صفات ہے کل بھی تھا آج بھی ہے آگے بھی رہے گا کنٹینیوٹی تو اس کو کہتے ہیں فائل کا اسکیل رحیم تو یہاں جو الرحمن آیا ہے الرحیم آیا ہوا ہے وہ اللہ کے صفاتی نام ہے اللہ اللہ کو الرحمٰن کہو یہ بھی قرآن کی آیت سے آتا ہے کہ پکارو یا رحمان کہو اللہ کہو یا رحمان کہو اس کے کئی نام ہیں یعنی ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کے تو اس لیے دیکھیں کبھی بھی کسی لڑکے یا آدمی کا نام عبد الرحمٰن ہوتا ہے تو کبھی بھی اسے اے رحمان نہیں کہیں کیونکہ عبد الرحمٰن ہی کہنا چاہیے یہ غلط ہے کہ ہم کسی کو رحمان اے رحمان ہاں، رحمان تو اللہ ہی ہو سکتا ہے رحمان ہے وہ ہمیشہ جو نام آتے ہیں اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ کہ کوئی نام رکھتا ہے تو اسے عبد الرحمٰن عبد الرحیم اس طرح پکارنا چاہیے